فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير بس آج کے دن تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے تمہارے لیے وہی لائق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے